صلی نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ سلالبی صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد مجھ پہ مولا کا کرم ہے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں دمن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا سے یا رسول اللہ ست حبیب اللہ میں ست یا رسول اللہ کے یا حبیب اللہ نعت کی مچاتے جائیں گے نعت ان کی مچاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا ہے ان کی ناتے پڑھتا ہو دامن اپنا سے میں ہر دم بھرتا ہوں بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کتنا بڑا دے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ اتنا بڑا دے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنا خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناطے پڑھتا ہو دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ بولو صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے تو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے سر تو گئے ان کا سنا یہ معمولی بات نہیں میں یا رسول اللہ میں سدکے یار کبھی بلا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ ہمیں نہیں چھوڑتے یہ سارا زمانہ مجھ کو نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخشتی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے بخشتی بخشتی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے بخشتی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں دامن رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ